بولیے شری گردیو بھگوان کی جے گرو جی کو سر پر رکھیے چلیے آ گیرتا داس کو تین لوک بھینا اوم سری گردیو بھگوان کی جے جیسا کہ ابھی ابھی ایکادشی کا تیوہار سماپت ہوا ہے ایکادشی تیوہار کی جو منانے کی پرمپرا ہے برت اپواس پھلہار پارن دان پن یہ سب لوگ تو جانتے ہی ہیں جتنے بھی ہمارے وت تیوہار یا اپواس جو کچھ ہیں یہ سب پرماتما کی طرف لے چلنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں کہ منشیہ دھیرے دھیرے باہر سے سمٹتا ہوا انترمکھی ہو اور جو آنترک سادھنا ہے من کی سادھنا ہے اسے پکڑ کر آگے بڑھے جو منش جیون کا ابھیشٹ لچھ ہے کیونکہ گوسوامی تلسی داس جی نے بن پترکا میں اسپشٹ روپ سے ایکادشی تہوار کا مطلب بتایا ہے کہ ایکادشی ایک من ورت کر سی و ہو جائے سوئی وت کر فل پاو ہی آواگمن نشائے ایکادشی ایک من کہ من کی ایک دشا ہو جائے یہی بس ہمیں سیون کرنا ہے یہی ورت ہے اور اس ورت کا پرینام کیا ملا کہ آواگمن کا سماپت ہونا ارتھات پرماتما کی پراپتی جو آنترک تہوار کا روپ یہاں گلسامی تلسی راج نے بتایا کہ یہ من کہ ایک دسا ہو جائے یہی ایکادشی تیوہار ہے اب دیکھیے من ہے کیا من کی ایک دشا کیسے ہو من کا سیم کیسے ہو اسی پر ہم تھوڑا پرکاش ڈالیں گے وگیان کی لگاتار سفلتا پر سفلتا ملنے سے بہت سے آدھنک لوگ یا دارشنک لوگ یہ چار من میں سوچنے لگے کہ کاتر میں ہم بھگوان کے بارے میں بھی وجان کے اپکرموں سے یتروں سے کچھ ہم جان سکتے ہیں بھگوان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اس کی انت کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کا وچار بالکل غلط ہے کیونکہ ہمارے مہاپروشوں نے صدیوں سے یہی نرے دیا کہ رام اترک بدھ من بانی گیتا میں بھی ہے تمچرم پرم ویدم تمس سے پرم ندانم کہ بھگوان من بدھ سے پڑے ہیں اندروں سے پڑے ہیں اس کا چیتر ہی نہیں ہے کہتا ہے نئے آچم پروچن لبھو ن میرے دھیان بہتا سرتے نشٹ بھائی پروچن سے اسے نہیں جانا جا سکتا کبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ پرماتما جو ہے من بدھ سے پرے ہے بن بستی کا دیش ہے بنا پیر کا پنتھ تو جو وجان کی کھوجی ان پر یتر یہ سب ہیں ہماری کیول اندروں کی مدد کر سکتے ہیں جیسے موبائل ہے ٹی وی ہے آپ تین کلو میٹر چار کلو میٹر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لاکھوں کروڑوں ابھی منگل پر گرہ ایک ایک اپ بھیجا گیا ہے ایک یتر کی وہاں کی تصویریں بھیجتا ہے تو کروڑوں کلو میٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس اپکرن کے مادھیم سے بسرتے لیکن آپ کو آنکھ ہونی چاہیے اسی پرکار کان کی شکتی کو بڑھایا جا سکتا ہے جو کچھ دور سنتے سے آپ اسے ہزاروں کروڑوں کلو میٹر دور سن سکتے ہیں جیسے موبائل ہے آپ ٹی وی ہے سب دیکھ ہی رہے ہیں تو یہ اپکر آپ کی اندروں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اس سے پرے سکتا ہے جو پرماتما اس کا درشن اس کی انبوت کداپ نہیں کر سکتے کرا سکتے اس لیے رام بھگوان رام اترک بدھ من بانی ہے اب دیکھیے من جو ہے کیا من اے منشارام کارم بند موچ سے کہ من ہی بندھن ہے اس سنسار میں آنے کا اور ہی یہ من ہی بھگوان سے ملانے کا بھی مادھیم کارن ہے اب من ہے کیا جیسے کسی برچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈال ہے ٹہنیاں ہے پشپ ہیں پھل ہیں پتے ہیں یہ برچ کا باہری سوروپ ہے لیکن اس سے بھی سوکم اس برچ کا بیج ہے اور اس سے بھی سوکشم اس وک کی چیتن شکتی ہے جو سمپور جیو جگت کو جیون مرن بھرن پوشن پن پرجن وکاس مرن پردان کرتی ہے جو وکچ کا بیج ہے اسی میں پورا وکچ ودان ہے پوری ونسپتی ودمان ہے اگر بیج کو ہٹا دیا نشٹ کر دیا جائے تو وکچ بھی سماپت ہو جائے گا تو جب لگ چاول دھان میں تب لگ اپ آئے تج چھلکے کو کچ کر مکت روپ ہو جائے اگر چھلکا ہٹا دیا گیا تو پنہ وہ دھان کا بیج نہیں جنے گا نہیں جنمے گا ٹھیک وہی ویوستھا منش شریر میں ہے اس میں دس اندریاں ہیں آپ کا شریر استھول شریر اس سے بھی سوکشم ہے آپ کا من ہے اور اس سے بھی سوکشم جو کارن شریر جو جیونی شکتی ہے جسے جیو کہا جاتا ہے لیکن من ہی اس شریر کو جیواتما سے جوڑے رکھتا ہے من کو ہی انتکر اور اسے پرا کہا گیا ہے سر اندر کرماری پرا کرماری چاپر ہے کہ باہر میں اندریاں کار کرتی ہیں بیٹھ جائیں شانت ہو کر اسے من آپ کا گتی کرتا ہے یہاں سے وہاں دوڑتا ہے ایک روٹیشن بناتا ہے نیم بناتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے انتکرن میں اس کو سمجھنے کے لیے مہا پروشوں نے چار پرکار سمجھایا ہے من بدھ چت اہنکار پہلے کسی کاریہ کے لیے آپ کے من میں سنکلپ آتا ہے پھر اس پر چنتن ہوتا ہے پھر اس پر بدھ نر لیتی ہے نر کے پشچات اس کاریہ کے پرنیت ہونے میں اہم ہوتا ہے کہ میں نے کیا اس کاریہ کے پورا ہونے پر تو اس پرکار سے سنسار کے ہر کار کے کر گزرنے میں چار مادھیم ہوتے ہیں من بدھ چیت اہنکار انہیں سے گزرنا پڑتا ہے اب جیسے آپ کے من میں یہ بھان آیا کہ ہم کچھ پیسہ کمائے ایک سنکلپ آیا تو بچار کیے سنکلپ آیا پھر چنتن ہونے لگا کون سا دھندا کریں کہ چلو پراپرٹی ڈیلر کام کرے دکان ڈال دیں چنتن کر کے نر کہ نہیں دکان ڈالیں گے دکان ڈالیں بھائی کہاں ڈالے بدھ نے نرنے لیا کہ نہیں فلاں جگہ ڈالے اب جب دکان پڑ گئی دکان پڑنے کے پشچات کچھ دنوں کے پاشات پرافٹ ہوا یا آپ کو لابھ ملا تو اس سے سکھ دکھ کا آپ کو جو بھان ہوا تو اہم کہ بھائی میں نے کیا اب شراب پینے کی جیسے اچھا آئی آپ کو اسمیک پینے کی آئی جوا کھیلنے کی آئی بے وچار کرنے کی آئی تو پہلے من میں سنکلپ آتا ہے سنکلپ کے پشچات چنتن ہوتا ہے کہ کیا کریں غلط یا صحیح ہے پھر بدھی بین لیتے نہیں کرنا ہی ہے کرنے کے پاشات اب جب شراب پی لیتے ہیں اس اس بھوک کر لیتے ہیں جو اس وستو کی چاہ ہے سکھ ہے وہ من کو جب ملا تو ہی اہم بھاؤ کی میں نے کیا اور وہیں اس وشے وستو کی اچھا شکتی جو چاہ ہے ترشنا ہے سکھ ہے وہ بار بار آپ اس کار کو کرنے کے لیے بل دیتی ہے بار بار اس سکھ کے لیے آپ اس کار کو کرتے ہیں جب دو چار بار پانچ بار اس کار کو کر لے شراب پینے کے لیے چار کے لیے جوا کھیلنے کے چوری کرنے کے لیے تو اسی کا سنسکار آپ میں من میں پڑ جاتا ہے کرت کرت ابھیاس سے جیسے ہے پانی ایک راستے سے گزر رہا ہے دوبارہ گزرتا تیبارہ گزرتا ہے تو ایک لیک بن جاتا ہے نہر بن جاتا ہے نالا بن جاتا ہے ندی بن جاتا ہے تو اسی پرکار سے اس وستو کا من میں سنسکار بن جاتا ہے کہنے کا تاتپر جو بھوت کال میں اندریوں کو دیا گیا بل اندریوں کے دوارا کیا گیا ابھیاس کسی کار کے لیے یہی سنسکار ہے ایسے انیکوں سنسکار آپ کے من میں ہیں جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں انیکوں فائل پڑی رہتی ہے ایک ایک فائل میں پوری اسٹوری پوری سنرچنا رہتی ہے اسی پرکار سے ایک ایک سنسکار میں پورا جیون ہے آپ کا ایک جنم ہے اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اپجایا کہہ کبیر جی اچھا جا کر پار نہ پایا تو یہ اچھائیں ہی جنم مرتیو کا کارن ہے اب اس سنسکار آپ بھوگتے بھوگتے شریر چھوٹ گیا ایک جنم میں تو سنسکار آپ کا پورا ہوتا نہیں اچھا پورتی ہوتی نہیں تو اگلا شریر ملتا ہے اور جیسا سنسکار ویسا شریر گائے کتا گھوڑا استری پورش کیڑے مکوڑے اور وہاں جا کر ویسا ماحول ویسا سکھ دکھ کا بھان آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ سنسکار آپ کو بار بار اس جنم مرن کے چکر میں لے چلتا ہے اور انتہین سمر پر آپ نکلے ہوئے ہیں کبھی بھی سماپت نہ ہونے والا سفر یہ ایسا چوراسی لاکھ یونی کا ہے گیتا میں بھی کہتے ہیں کہ شریرم ید واپ نوتی یا چاپ یوتھ کامتی سر گرہت ویتانے سنجاتی وایو گندھا نواسیات کہ جس پرکار سے وایو کسی گندھ کو گرہن کر کے دوسرے استھان پر لے جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے شریر کا سامنے جیواتما جس پہلے شریر کو چھوڑتا ہے وہاں سے من اندریوں کے کریا کلاپوں کو آکرشت کر کے دوسرے شریر میں چلا جاتا ہے اب دیکھتے نہیں بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ راج گھرانے میں جڑتے ہیں بہت لوگ غریب پریوار میں زندگی بھر کماتے ہیں دو جون کی روٹی نہیں اٹتی ہے شریر پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے بہت سے لولے لنگڑے اپاہج پیدا ہوتے ہیں بہت سے لوگ دھن پڑا ہے لیکن شوگر ہو گیا ہے کینسر ہے بلڈ پریشر ہے ٹی وی ہے کہ سکھ کا انہیں بھانے نہیں ملتا دھن گجا ہوا ہے یہ سب سنسکار ہیں آشرم میں بھی ہے گرو مہاراج کے سامنے سمسیا آتی ہے سادھک لوگ بتاتے ہیں مہاراج میں امک بیوہ وکار سے پریشان ہوں تو کہتے ہیں کہ سنسکار دھیرے دھیرے کٹے گا تو اندروں کا جو دیا گیا ابیاس ہے بار بار کیا گیا بل ہے اندروں کے دارا اس کار کو وہی سنسکار آپ کو جنم مرن میں لے چلتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ من ہی آپ جگت بنایا اونچ نیچ تن پایا من ہی سورگ نرگ بھگتاوے من سے آیا جایا من ہی تین اوستھا کن تین گنوں میں جایا کہ من نے تین اوسائیں کی ہیں جاگرت سوپن سسپتی اور تین گنوں میں جایا تین گنوں کا مطلب کہ آپ نے جیسا کار کیا تامسی گن ہے ساتوک گن ہے راجسی گن ہے اسی کے انوسار آپ کا شریر ملتا ہے آپ نے تامسی گڑ کا آپ کے اندر چوری ہتیا پاپ ڈکیتی کیا ہے تو آپ کا اگلا جنم شریر جو ملے گا وہ گائے کتے بھیڑ بکری اور آپ نے اگر کچھ اچھا کام کیا ہے تو یہ راجس وتی ہے اچھا بھی کیا برا بھی کیا تو شریر چھوٹا سادھارن منشیہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دان پور کیے مہاپر کا ستس کیے درشن تو منشی نہیں کل میں جنم لیتے ہیں جہاں سے اچھے ملیں گے پنجن چنتن پر آپ آگے بڑھ جائیں گے یا مہاپر یا مہاپر آپ کے پاس چلے جائیں گے تو من ہی تین اوستھا کن تین گنوں میں جایا دس اندر کا بھوگ کرے تھے انت کہا تو اس پرکار سے من کی اوستھائیں پھر کہتے ہیں

اس من کو ہم سیمت کیوں کریں سیم سے میں لابھ کیوں ہوگا مہاویر سوامی کا کہنا تھا کہ اسیمت لوگ سڑے کان کی کتی کی طرح ہر جگہ سے پھٹ پھٹ کرتے ہیں ارتھات ہوتے ہیں سنسار میں بھی ایک سیم کی آوشکتا پڑتی ہے سنسار میں بھی جو جیون ہے اس میں ایک مریادہ ایک سیم اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا اگر آپ کو بیٹھنا آ جائے تو اٹھائے نہ جائے بولنا آ جائے تو آپ ڈانٹے نہ جائیں تو سماج میں بھی ایک مریادیت ایک جیون ہے جس میں سیم کی پرم آوشکتا ہے جو کہ مہا کی دین ہے جو بھارت میں آج سیم کی شکچھا ہے ودیشوں کی اپیچھا وہ ہمارے سنت مہا پروشوں کی دین ہے اور ایشور پتھ میں تو سیم کے بنا سادھنا ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لیے ایشور پتھ میں تو سیم کی آوشکتا ہے اب من سیمت کیسے ہو اس کی بہت سے کتھا واچک لوگ ویاخیان دیتے ہیں کہ من سیم کے دو پچ ایک دھرم کا پچھ ایک ادھرم کا پچھ جیسے بھگوان رام نے دھرم کے پچھ میں سیم کیا تو بھگوتا کو پراپت کیے بھگوان کی وبھوتوں سے ہوئے بھگوان کہلائے لیکن راون نے ادھرم کی پچھ میں سیم کیا <clears throat> تو سنسارک وستوئیں بوگ ولاس یہ سب اکٹھا کیا لیکن ان کتھا واچک لوگوں کا ویاکھان یہ بالکل غلط ہے کیونکہ سنسار میں من بدھ چت لگانے سے ہمارا من اور وکرت ہوگا اور اسیمت ہوگا اور اسنتشٹ ہوگا اور وکرتیں آئیں گی کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا ہے چاہے آپ ایک گھر سے دوسرا گھر بنوا لیں دس لاکھ سے ایک کروڑ پیدا کر لیں ایک دس استری رکھ لیں لیکن یہ سب من آپ کا بگڑتا ہی چلا جائے گا اس کی خوراک اور بڑھتی چلی جائے گی اور سیم جب ہوگا تو بھگوان کے بھجن سے ہوگا مہاپرشوں کو نردیش میں چل کر وہ پرماتما کا جب آپ کو سکھ ملے گا تبھی جا کر کے یہ من سیمت ہوگا کیونکہ کہا گیا ہے کہ پیپر پات سرس من ڈولا من سد ڈولتا رہتا ہلتا رہتا ہے اب جیسے آپ کو اگر ایک لاکھ کی اچھا ہے آپ کو دس لاکھ دے دیا جائے تو آپ کو ایک لاکھ کی اچھا اس دس لاکھ میں سماہ ہو جاتی ہے وہ اچھا سماپت ہو جاتی ہے اسی پرکار سے جب بھگوان کا ہمیں سکھ ملے اس سنسار کے سارے سکھوں سے دھن کا سکھ استری کا سکھ پتر کا سکھ ویبو کا سکھ ان سکھوں سے جب پڑے بھگوان کا سکھ ملتا ہے تب جا کے ہمارا من مٹنے لگتا ہے اور ایکاگرچت ہونے لگتا ہے اس لیے کہتے ہیں من کر وشے انل بل جرہی ہوئے سخی جو یہی سر پر رہی من سے سکل واسنا بھاگی کیول رام چرن لو لاگی نج سکھ بن من ہوئے نے تھیرا پارس پرس بہین بھینا کہ بنا نج سکھ سے یہ من سیمت نہیں ہوگا استھر نہیں ہوگا میں نے پترکا میں بھی ایک برہ پیوش مدھر شیتل جل جو پے من رس پاوے تو کت جھوٹ بلوک بھی من من کرنگ کیوں دھاوے کہ اگر وہ برہم پیوش کا سکھ اس سے ملے تو سنسار کے مرتھا من کیوں دوڑے تو جب من سیمت ہوگا اس وراٹ اس پرماتما کے سکھ میں ہی لیکن وہ سکھ تبھی مل سکتا ہے جب مہا پروش ملے ان کے بتائے کے انوسار ہم سادھنا کریں تب جا کر کے اس کے لیے ہمیں اس مہاپروش کی بتائے ودھی یوگک پرکریا میں لگنا پڑے گا بھگوان کشن نے گیتا بتائے کہ یتو تو منشچل یت تو منشچل استرم تتست نیم ایت آتمنی و شمت کہ جس جس پر سے سنسارک پدارتھوں میں یہ من وچرن کرتا ہے ادھر ادھر سے سمیٹ کر کے اسے بار بار انترآتما میں نروھ کرو ارتھات یوگک پرکریا میں لگاؤ تب ارجن نے کہا کہ بھگون میں اسمرتھ ہوں چنچلم ہی منا کرشن پر چنچلم ہی منا کشن چنچلم ہی منا کرشن پرما تھلو دڑھم سیاحم نگر منشکتم کہ مچھلی ڈالنے والا ہٹھی تلوان ہے اسے بس میں کرنا وا کیر سمجھتا ہوں ارتھات من کو روکنا اور وایو کو روکنا ایک برابر ہے جلدی بس میں نہیں ہونے والا ہے من ارجن نے اپنی دلیل دی تو بھگوان نے کہا کہ اسنشیم مہاب منو منو دور گرہم چلم ابیاس نہ تو نہ ویراگتے کہ ارجن نشچے ہی امن بڑا ہی چنچل ہے بڑی کٹھنائی سے بس میں ہونے والا ہے کنتو ابھیاس اور بیراگ کے دوارا یہ بھلی پرکار بس میں ہو جاتا ہے ابھیاس کا مطلب جو مہاپروش نے نام روپ بتایا اس میں بار بار من کو لگانا لیکن آپ کا من پنس سنسار میں بھاگ جائے گا تو ادھر سے گھسیٹ کے بار بار سنسار کی نشورتا کو ترسکار کر کے اس دیکھیشن وشنو لگاؤ کا تیاگ کر کے بار بار ہمیں نام میں لگانا ہے اس پرکار ابیاس اور ویراگ کے دوارا یہ من بھلی پرکار بس میں ہو جاتا ہے پھر بھگوان نے بتایا کہ اسیت آتما یوگوں دشپراپ میمتی <clears throat> اسائمت لوگوں کے لیے جن کا من بھلی پرکار بس میں نہیں ہے ان کے لیے یوگ کو پراپت ہونا کٹھن ہے لیکن جن کا من بھلی پرکار سیمت ہے ان کے لیے یوگ کو پراپت ہونا سرل ہے اس لیے ارجن جتنا تو اسے کٹھن مان بیٹھا ہے اتنا کٹھن ہے نہیں بھلی پرکار اسے نشچے پوروک لگ کر کے پرت پورو من کو میں کرو پھر بھگوان نے تین میں بتائے بھی ہیں کہ ارجن شریر سے پرے اندریاں ہیں وہ بلوان ہیں اور اس سے بھی پرے من ہے اور من سے بھی پرے اور بلوان بدھی ہے اور بدھی سے بھی پرے اور بلوال تمہاری آتما ہے تم وہی ہو اس لیے تم بھلی پرکار اس من کو بشم کرنے میں سمرتھ ہو کہنے کا تاتپر کہہ دینے سے کہ ہم آتما ہیں کیا ہم آتما ہو جائیں گے جب تک کوئی مہاپروش ہمیں نہ ملے اس آتما کی انبوت اس آتما کی ہمارے اندر ستہ کا دگدرشن کچھ انبوت کچھ انوو نہ دیں تب تک ہم اس آتما کی پاور کو نہیں جان سکتے ہیں اس لیے من بس ہوئے تب ہی جب پربھو بر جائیں جب ایسے مہاپروش رتھی ہو جائیں وہ پرنا دینے لگے تب جا کے یہ من بھلی پرکار بس میں ہوتا ہے کیونکہ تلسی جاج نے بتایا بھی ہے کہ یہ گن سا نہیں ہوئی تمری کرا کوئی کوئی کون سا گن سر جاگا جاگا لوب فاس گر ندایا سو نر تم سمان رکرایا کہ جس کو کام کا کور کا بان نہ لگا ہو لوبھ کے بندھن نہ جکڑا ہو وہ تمہارے سمان ہے لیکن یہ تبھی سمبھو ہے جب آپ کی کرپا آپ کا بردست ہو تو جو سادھن ہے اس کے ساتھ بھگوان ہمارا سمرپن ایسا ہو ہمارا بھاؤ ایسا ہو کہ مہا پروش ہمارے ہردی سے جاگت ہو کر ہمیں اٹھائیں بیٹھائیں چلائیں ہمارے سنسکاروں کا شمن کریں تبھی یہ من بھلی پرکار بس میں ہو سکتا ہے کیونکہ بالکانڈ میں ہی بتایا گیا ہے کہ بندی بودھیم نتم گرو شنکر روپیڑم یماشتو ہی بکروپی چندر سروت بندتے بوتھ میں نتیہ اس شنکر سوروپ میں گرو کی وندنا کرتا ہوں کہ جن کے آشرت ہو کر ٹھڑا چندرما پوجیہ نہیں ہو گیا تو کہنے کا تاپر کہ من سس چہان اہنکارج من سچ مہان یہ من ہی چندرما ہے من سد سب کا ٹےھا ہے وکر گتی سے چلنے والا ہے اس میں کتنے بھی کار بھر ہیں کتنا بھی آپ سمجھائیں لیکن سدو بسوں کی طرف بھاگے گا لیکن اس مہاپروش کی آشرت ہو کر کے جب بھگوان شنکر نے چندرما کو اپنے ماتھے پہ لگایا تب جا کے وہ پوجنی ہوا تو کہنے کا مطلب ہمارے من کو مہاپروش بھلی پرکار دھارن کر لے ہمارا سمرپن ایسا ہو تب جا کر کے یہ من بھلی پرکار سے پوجنی ہو جاتا ہے پہلے یہ من کاگ تھا کرتا تم گھات اب تو من ہنسا ہوا موتی چن چن کھات یہی جو وشنو کا سیون کرتا تھا اب ایک دھارا میں برہم کی دھارا میں بہنے لگا ایشور گوڑ دھرم کو گرہن کرنے لگا تو کہنے کا تاتپر کہ سادھن تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہمارا سمرپن ہو کہ مہا کی کرپا بر سے ہم بھگوان ہمارے اندر بتائیں اٹھائیں بیٹھائیں چلائیں ہمارے سنسکاروں کا شمن کریں تبھی جا کے یہ من بھلی پکار بس میں ہو سکتا ہے اب دیکھیے اسی کو ایک روپک ڈھنگ سے ہم بتائیں گے بھاگوت میں ایک کتھا آتی ہے گجیندر ادھار کی اس میں گرہ ہاتھی اور مکر کی لڑائی ہے کہ ایک بہت بل پوروں سے بلشٹ ایک متوالا ہاتھی جنگل میں نواس کرتا تھا ہزاروں ہاتھیوں کے ساتھ سب کا سردار تھا اس کے بل سے سینگ یا اور جیو جنتو اسی گند سے دور بھاگ جاتے تھے بہت دنوں ایک کٹیلی جھاڑیوں والے جنگل میں رہتا تھا گندا مٹمیلا پانی پیتا تھا بہت دنوں نواس کے اکرانت کچھ دن آگے وہ جنگل سے نکلنا چاہا تو دیکھتا ہے کہ ایک سندر بند دکھائی پڑا اس کے سامنے اور اس کے جو اونچے شکھر کے پہاڑ تھے سونے چاندی تانبے کے تھے اور ایک سندر سروور دکھائی پڑا اس میں کمل کھیلے ہوئے تھے اور اس میں جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اس کے گھاٹ تھے سب ہیرے موتی سے جڑے ہوئے تھے پانی اتنا نرمل سوچھ تھا کہ اس کے نیچے کی ریتیلی بالو تھی وہ سب پنے نیلم مڑی ماریکو جیسی تھی کہ سب چمک رہی تھی اور اس ون کی سگندھی سمت والا ہاتھی کھینچا کھینچا اس سروور کی طرف جب گیا اس میں اسنان کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تب اس میں گرہ رہتا تھا مکر اسنان کرنے کے پشچات جب چلنے کو ہوا تو مگر نے اس کا پیر پکڑ لیا ہاتھی کو گھمنڈ تھا اپنے بل کا پہلے تو اپنے بل سے خوب لڑا لیکن جتنا بھی پریاس کرتا تھا سب اس کا پریاس اسفل رہا مگر اس سے کھینچتا ہی چلا جا رہا تھا انت میں اپنے سبھی ساتھیوں کو بلایا مدد کے لیے سب نے پریاس کیا لیکن سب کا پریاس اسفل رہا اور خود ہزار ورس تک لڑتا رہ گیا لیکن جب پار نہیں پایا مگر کھینچتے کھینچتے اسے گہرے جل میں لے گیا اس کے ناک کان ڈوبن کے ہوئے تب وہ اسہا ہو کر کے بھگوان کا سمرن کیا سری ہرے کے چرنوں میں ایک کمل کا پھول نکال کر کے بھگوان کو سمرپڑ کیا بھگوان گرون پر سوار ہو کر آتے ہیں اور اس گراہ کا چکر کے دوارا منہ بڑا کر کے ہاتھی کا چھٹکارا کرتے ہیں گراہ کا بد کرتے ہیں اور وہ گراہ سراپت تھا پنہ بھگوان کے لوگ کو چلا گیا اور بھگوان کے اسپر سے وہ ہاتھی بھی بھگوان کے لوگ کو چلا گیا تو کہنے کا تاتپر سے یہ کہا جائے کہ گراہ کا بھی ادھار ہوا لیکن گجیندر ادھار اس کا نام کیوں رکھا گیا جبکہ اس میں مگر کا بھی ادھار ہوا اس کا بھی بد ہوا بھگوان کو دھام کو چلا گیا اپنے شراپ سے مکت ہوا اور دوسری بات کہ ہزار ورس تک ہاتھی کی عمر بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ لڑتا رہے اور ایسا کوئی سروور بھی نہیں ہے کہ جہاں سونے چاندی کے پتھر سے جڑے ہوئے ہوں اس کی بالو ریتیلی جو ہے ہیرے کی ہو واستو میں ایک دشانت مہا پروشوں نے بتایا ہے آدھیاتمک ایک سادھک کے انترال کی کتھانک ہے کہ یہ متوالا من ہی ہاتھی ہے من کر بس انل بل جرئی ہو سکھوج یہی سر پر رہی تو من ہی متوالا ہاتھی ہے سنسار کے اپنے کٹمبیوں کے ساتھ اپنے وتھیوں کے ساتھ جو سیشو وتیاں ہیں اس کی وہی سب اس کے ساتھی سنسار میں ہی گندا جل ہے پہلے پیتا ہے سنسار کے ہی مکھ تشنا میں استری کا پتر کا دھن کا بس اسی سکھ تک سنتشٹ رہتا ہے لیکن کنہیں کارنوں سے جب اسے مہاپروش کا ستسنگ درشن یا پون پورسارتھ جاگت ہوا سن سن وکاس کے فلسوروپ وہ برہم پیوش وہ ایسا تالاب تھا نا جس میں ایک وشیش گندھ تھی دیپت مان ایک آکرشن تھا اس میں گندا پانی نہیں تھا سوچھ پانی نرمل تھا موہک تھا یہ سب برہم پیوس جو بھجن چنتن سے آنے والا سکھ ہے اسی کا یہاں پر روپک بتایا گیا ہے جب سادھک سنسار کے مرت دشا سے اوب کر کے جب بھجن چنتن کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے کھینچا کھینچا بڑے بیگ سے بھجن کرتا ہے کہتے ہیں لوگ نے بھائی بھجن بہت سکھ مل رہا ہے کیا بتایا جائے ایسے مہا پروش ہیں درشن ملا دیپت مان چہرہ ہے کتنا سوچھ آشرم ہے سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن کچھ دنوں کے پاشات بگرت من سنیاس لیت جلناوت عام گھروں سو کہ جہاں کچھ سادھنا آگے بڑھی تو اس میں جنم جنمانتر کے آپ کے سنسکار ہے وہیں گراہ کے روپ میں پڑے رہتے ہیں بدن ہین سو گرسے چراچر مکر روپ تہی ماہی تو یہ مکر وہ سنسکار ہیں کال کے روپ میں وہ سنسکار آپ کو پکڑ کر ایک ایک سنسکار آتے ہیں دیکھتے نہیں سادک بھجن چنتن کرتے دہ دوی بھوتک تاپا کوئی شریر سے بیمار پڑ جاتا ہے کوئی کچھ کوئی کام کا کوئی کرودھ کا لوبھ کا جب بھجن چنتن کی خوشبو ملتی ہے تو بیکار ہی اتنے بیگ سے چھورت گرنتھ جان کھگرایا بگھن کرے بگھن انیک کرت تمایا انیک پرکار کے کھڑی ہمارے جنم جمانتر سنسکار ابھر کر سامنے آتے ہیں ہماری سادھنا کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سادھک پہلے کرتا کیا ہے کہ اپنا بل لگاتا ہے اپنے سرسو کا خوب لڑتا ہے اپنے بدھی کے استر سے کہ ہم پار پا جائیں گے لیکن انت تک لڑتا رہ گیا ہزار وش ارتھات اندروں کی سرسو پروتوں تک لیکن کبھی پار نہیں پاتا ہے لیکن جب سارا اپنا بھل چھوڑ دیا ارتھات پورن سمرپن کر دیا بھگوان کے اوپر اپنے سادھنا کا اپنے سنیم کا ان پر جب پورن روپ سے آشرت ہو جاتا ہے تو بھگوان سنبھال لیتے ہیں سنسکار کا انت کرتے ہیں سدا کے لیے وہ بیکار چلا گیا بھگوان کے دھام ارتھات پرکت پرشت میں ولین ہو جاتی ہے اور آپ کا ادھار ہو جاتا ہی ہے ادھار ہے تو کہنے کا مطلب سمرپن بہت بڑی چیز ہے اگر سادھنا میں سمرپن نہیں ہے تو سنسکار جن جن مانتر کے جو بیکار ہیں کبھی نہیں کٹ سکتے ہیں پوج گردیو بھگوان کے بارے میں بتائے ہیں اپنے بارے میں کہ سادھنا کال میں جب انسویا پہنچے تو من میں بیچار تھا کہ پروش تو بہت اچھے ہیں اب تک ہم نے جتنے سنت مہاتماؤں کا دیکھا ہے سب سے گرو مہاراج یہ اچھے دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن سادھن بھجن تو ہمیں ہی کرنا ہے کچھ دن ان سے سادھنا سیکھ کر ہم نکل جائیں گے جنگل میں اور وہیں بھجن کریں گے ایسے کئی بار گرو مہاراج بھجن چنتن کی پروتی سے الگ بھی ہوئے غازی پور ضلع میں ایک بار گئے تین سال تک پڑے رہے لیکن انت میں انبو آیا کہ چالک چال ایک درش دکھائی پڑا کہ ایک ایسے جگہ کھڑے ہیں جہاں وہاں سے تین جگہ راستہ جاتا ہے اور گرو مہاراج دوڑتے ہیں تینوں طرف کتنے بیگ سے لیکن پن اسی راستے پہ گھوم پھر کر چلے جاتے ہیں اور آواز بھی آئی کہ چالت چالت پگ تھکا رہا نگر نو بیچے میں ڈیرا گرا کہو کون کا دوست اس انبھو کا وچار کر کے گرو مہارا سگن ملائے پھر آدیش ملا کہ آشرم آؤ گرو مارا آشرم چلے آئے دادا گردیو نے کچھ ڈاٹا پھٹکارا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم سے دور ہو کر بھجن کر لو کبھی نہیں جو کچھ پاؤ گے ہمارے اندر ایسے ہی کچھ گردیو بھگوان بتائے اپنے بارے میں کہ سادھنا کرنے کے لیے اپنے س بڑے دھارگنڈی مہاراج ان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلے گئے دادا گردیو نے منع کیا کہ یار تجھے پائے گا ہمارے اندر باہر سے کچھ نہیں ملے گا لیکن انت میں وہاں بھی اسفلتا ملی ڈھائی سال کا بھجن چنتن بھگوان نے اسویکار کیا ڈاٹا پھٹکارا پھر شرح ملا دیا تو کہنے کا مطلب کہ ہر طرح سے مہاپروش کے شرن ساندھ باہر سے ملے بھیتر سے ملے جو آدیش باہر سے وہ بھیتر سے ہیں کتنا بھی ٹیک سنم سادنا ہم کریں لیکن بنا ان کے بنا سمرپن سے ان کی کرپا نہ ہو تو جنم جنمانتر کے سنسکار جو بہت بڑے بڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں وہ کٹیں گے نہیں لیکن ان کی سمرپن سے سادھن بھجن سے روتے گاتے وہ ہمارے من کو سویکار کر لیتے ہیں اور رتھی ہو کر کے سادھک میں ارجن کی طرح جیسے کتنا بھی ارجن گھبرائے ادھر ادھر بھاگے کتنا بھی شکتی چھوڑے اس کے پارٹی کے لوگ لیکن سب کچھ بھگوان کشن اپنے اوپر سہتے گئے جیسے بھگوان رام نے بھیبھیشن کی مران تک جو شکتی راون نے چھوڑا تھا اس کو سہ لیے اسی پرکار سے مہاپروش جو ہوتے ہیں ہمارے آپ کے کلیان کے لیے جتنا سمرپی بھکت ہوتے ہیں اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں اس لیے کہنے کا تاتپر کہ سادن بھجن تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ سمرپن ہونا چاہیے تو اس پرکار سے ہم نے یہ بتایا کہ من جو ہے من سے ہی من منشیا نام کارن من موچ سے من ہی سنسار کا کارن ہے اور من سے ہی اس بھوبند سے چھوٹ کر ہم بھگوان کو پراپت کرتے ہیں اس کا کارن ہم ہی اندروں کا بھوگ کر کے سنسار سے سنسکار ایکک بنائے ہیں جو کہ جنم مرن کے چکر میں ہم چلتے رہتے ہیں لیکن اسے چھٹکارا ہم بھی کریں گے ہم بھی پریشر کریں گے لیکن اسے مہا پورش کا سہیوگ جب تک نہیں ملے گا ہماری آتما سے جاگت ہو کر ہمیں پل پل نہیں بتائیں گے تب تک ہم ایک انچی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے سنسکار نہیں کر سکتے ہیں تو سمرپڑ ہونا چاہیے تو اس پرکار سے ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیاد تلسی سنگت سات کی کٹے کوٹی اپراد بولے سری ست گردی بھگوان کی